حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو خوب یاد کیا کرو امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سند میں مذکور محمد بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شیبہ کے والد ہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1825